حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب اللہ عز و جل نے خیبر اپنے رسول کو بطور فے عنایت فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اس کی زمینوں پر ویسے ہی رہنے دیا جیسے کہ وہ پہلے تھے اور ان کے اور اپنے درمیان متعین حصے طے کر لیے چنانچہ آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا جنہوں نے ان پر پھلوں کا اندازہ لگایا سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چار سو چودہ